موت کی آمد چوتھا باب موت کا آنا یقینی ہے ہر شخص چاہے نیک ہو چاہے بد ہو موت سے کئی وجہوں سے گھبراتا ہے ان تمام وجوہات میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا عادیث کریمہ میں یہ تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے کہ اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھو اور اللہ تعالیٰ سے افو و کرم اور مغفرت و بخشش کی امید و تمنا رکھو امام احمد امام ترمزی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس نزا کے وقت تشریف لائے اور اس سے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے سواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید بر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ فرما دے گا ابن مبارک امام احمد اور امام تبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا اور مومنین اس کا کیا جواب دیں گے ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری ملاقات کو پسند کیا مومنین جواب دیں گے ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں مومنین عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے اف و مغفرت کی امید و تمنا کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی ابن ابی شہبہ نے مصنف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں قسم ہے خدائے وحدہ لا اللہ شریک کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا مدرجہ بلا تینوں روایات نقل ہیں معلوم ہوا کہ بندے کو اپنے خال کے حقیقی کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے وہ رحمان و رحیم و کریم و روف رب العالمین اپنے بندوں پر نہایت مہربان و کرم فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے وہ سبب کا پیدا فرمانے والا ہے جیسا کہ فارسی زبان کا محاورہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے ماں سے بھی زیادہ مہربان رب ابن ابھی دنیا اور بحقی نے شعب ایمان میں حمید سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھانجا تھا جو بڑا ہی نافرمان تھا وہ بیمار ہو گیا اس کی ماں نے مجھے بلوایا جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے سرحانے کھڑی ہو کر رو رہی ہے اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ مامو ماموں میری ماں کیوں رو رہی ہے میں نے جواب دیا کہ یہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے رو رہی ہے لڑکے نے کہا کہ کیا میری ماں مجھ پر رحم نہ کرتی تھی میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جب وہ مر گیا تو میں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا جب میں نے اس پر اینٹیں رکھی تو میں نے جھانک کر قبر میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی گئی ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی کلمے کی وجہ سے ہے جو اس نے مرتے وقت کہا تھا علامت خاتمہ بالخیر اور موت کی سختیاں امام ترمزی اور حاکم نے حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے موت سے پہلے عمل خیر کی توفیق دیتا ہے ابن ابی دنیا نے حضرت المومنین سیدان عائشہ صدیقہ عنہ سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھی حالت پر مرا جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے اور اس وقت وہ اس وقت خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور خدا اس کی ملاقات کو اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے برترین وقت میں مر جاتا ہے اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے وہ خدا سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے اور خدا اس سے ملنے کو اب کچھ حدیث اور روایات موت کی سختیوں کے متعلق پیش خدمت ہیں امام بخاری نے ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات سکراتن یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں پیشک موت کی بھی سختیاں ہیں ہوتی ہیں دنیوری نے مجالسہ میں وہب بن عدی سے اور ابن ابی دنیا نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی ہر برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں کبھی بیماری سے کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر تنگی معاش سے پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں کبھی جسم کی صحت سے کبھی فراقی رزق سے کبھی اہل و عیال کی خوشحالی سے پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا کہ وہ نعرے جہنم سے بچ سکے تبرانی نے ماجم کبیر میں اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت شدت کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کافر جب کوئی نیب کام کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے بدل دے دیا جاتا ہے ابن ابی دنیا نے حضرت شداد بن اوس سے روایت کی کہ موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے یہ آروں کے چیرنے سے کینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں کے ابال کھانے سے زائد ہے اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی تکلیفیں لوگوں کو بتا دیتا تو لوگوں کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا ابن ابی دنیا نے میر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ایک ہزار چوٹیں تلوار کی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے بہتر یعنی آسان ہیں موت کے وقت نیک اور بد کی پہچان موت کے وقت انسان طرح طرح کی بے چینی اور عجیب عجیب کیفیتیں محسوس کرتا ہے اور وہ کیفیات بطور علامت ظاہر بھی ہوتی ہیں اور ان علامات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا شخص نیک ہے یا بد ان علامات کی احادیث کریمہ میں نشاندہی فرمائی گئی جیسا کہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مرنے والوں میں تین علامتیں دیکھو اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے آنکھوں میں آنسوں آئیں اور نتھنے پھیل جائیں تو اللہ کی رحمت ہے اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے یعنی نکالنے لگے تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے حضرت سعید بن منصور خراسانی المتوفی دو سو تہتر ہجری نے اپنی کتاب سنن میں اور مروزی نے اپنی کتاب جنائز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مومن کی خطاؤں میں سے اگر کوئی خطا باقی رہ جاتی ہے تو مرتے وقت پیشانی کے پسینے سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے نوت امام بے حقی نے بھی یہی روایت حضرت علقمہ بن کیس سے کی ہے ابن ابی شہبہ اور مروزی نے حضرت سفیان بن سعید سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بزرگان دین میت کی پیشانی کے پسینے کو نیک فال سمجھتے تھے علماء نے فرمایا کہ پیشانی پر پسینہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہے اور کسی کافر میں حیا کا نام نہیں ہوتا لہذا اس پر یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی نقطہ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مومن کو موت کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے پسینہ آ جاتا ہے جو اس کی پیشانی پر نمودار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے گناہوں سے آزادی ملتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں پسینہ آنے سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے دنیا میں مشقت برداشت کر کے محنت کی اور حلال کی کمائی کا رزق حاصل کیا ہے اور اپنے نفس کو تنگی میں ڈال کر نمازیں ادا کیں اور روزے رکھے آنکھوں میں آنسو آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص دنیا میں جب عبادت کرتا تھا تو اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہتے تھے نتھنیں پھولنے کی علامت کا بھی نیک فال ہونا اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ یہ شخص خوف و خشیت الہی سے جب روتا تھا تو رونے کی وجہ سے اس کی ناک سے تیز سانس چلنے سے آواز نکلنے کے باعث اس کے نتلیں پھولتے تھے وہی صورت اب موت کے وقت بھی ہو گئی ہے کافر کی موت کے وقت جو تین علامتیں نمودار ہوتی ہیں وہ ملک الموت حضرت علیہ السلام کی خوفناک شکل و صورت دیکھ کر خوف روب ڈرد اور حیبت تاری ہونے کی وجہ سے ہیں جان کنی سکرات کا عالم اور تلقین کرنے کا بیان مسئلہ جب موت کا وقت قریب آئے اور موت کی علامتیں پائی جائیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو دہنی کروٹ پر لٹا کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں یا یہ بھی جائز ہے کہ اس کو چت لٹا کر اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیں کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا لیکن اس صورت میں سر کو تھوڑا اونچا رکھیں اور اگر مدرجہ والا دونوں صورتوں کے مطابق قبلے کی طرف منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوگی تو جس حالت پر ہے اسی حالت پر چھوڑ دیں مسئلہ موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا ہو یعنی پورا ہو گیا ہو مگر حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل نہیں کیا ہے اسے جان کنی کے وقت مرنے والے کے پاس نہیں آنا چاہیے اسی طرح جس پر جنابت کا غسل واجب ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اسے جنابت والے کو بھی ایسے جنابت والے کو بھی میت کے پاس نہیں آنا چاہیے علاوہ ازیں یہ کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دیں کیونکہ جہاں تصویر یا کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں نزا کے وقت اپنے لیے اور اس قریب المرگ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور کسی قسم کا کوئی برا جملہ زبان سے نہ نکالیں کیونکہ اس وقت جو کچھ بھی کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں مسئلہ جان کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرتے رہیں یعنی اسے کلمہ شہادت پڑھنا سکھائیں اور تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قریب بلند آواز سے کلمہ شہادت پورا اشاد لا الہ الا اللہ اشاد محمد رسول اللہ مسلسل پڑھتے رہیں تلقین کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ خود کلمہ پڑھتے رہیں مگر اس قریب المرگ کو یہ حکم نہ دیں کہ پڑھ مسئلہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ ضروری وضاحت دور حاضر کے منافقین اس حدیث شریف سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں تو صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم ہے محمد رسول اللہ ساتھ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں المختصر منافقین صرف آدھا کلمہ پڑھنے کا اصرار کرتے ہیں اور اپنے اس غلط دعوے کے ثبوت میں مدرجہ بالا حدیث شریف پیش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلمہ شریف کے دونوں جز یعنی دونوں حصے تلقین کیے جائیں یعنی پورا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین کیا جائے آدھا کلمہ یعنی صرف لا الہ الا اللہ تلقین نہ کیا جائے تلقین کرنے میں کلمہ شریف کے دونوں جز حصے یعنی پورا کلمہ تلقین کیا جائے اس کی ثبوت میں ملت اسلامیہ کے عظیم المرتبہ اکابر عامہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مستند معتبر اور معتمد کتابوں کے چند حوالے پیش خدمت ہیں امام اجل علامہ محمد بن عبداللہ غزی تمرتاشی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی مشہور و معروف کتاب تنویل اور ابسار میں فرماتے ہیں یو لکانو بے ذکر شاہ یعنی دونوں شہادتیں تلقین کی جائیں خاتمہ المحققین امام محمد بن علی دمشقی خسکفی علیہ الرحمہ رضوان اپنی مشہور زمانہ کتاب در مختار میں فرماتے ہیں یعنی پہلی شہادت لا الہ الا اللہ دوسری شہادت محمد رسول اللہ کے بغیر مقبول نہیں امام محقق علامہ زین الدین بن نجیم مصری علیہ الرحمہ والوان اپنی مستند و معتمد کتاب بحر الرائق میں فرماتے ہیں یعنی میت کو شہادت کی تلقین یوں کریں کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں امام جلیل حضرت امامہ حضرت علامہ امام حافظ الدین نصفی علیہ الرحمہ و الرضوان اپنی مشہور و معروف مشہور و معتبر کتاب کافی شراوافی میں فرماتے ہیں ترجمہ یعنی شہادت کی تلقین کریں اور وہ یہ کہ اشاد اللہ اشاد محمد محمد عبد و رسول شمس الملا والدین علامہ امام شمس الدین محمد خراسانی کوہستانی المتوفی نو سو باسٹھ ہجری اپنی مشہور کتاب جامع الرموز میں فرماتے ہیں ترجمہ کافی و مضمرات دو کتابوں کے نام ہیں میرشاد فرمایا کہ شہادت سے اشاد اللہ اللہ اشاد ان محمد ابدہ رسول مراد ہے طوالت کے خوف سے یہاں صرف پانچ ہی حوالے درج کیے گئے میت کو پورا کلمہ تلقین کیا جائے کے ثبوت میں مندرجہ ذیل کتب متمردہ و متویرہ بھی شاہد عدل ہیں امام محقق علامہ محمد بن امیر الحاج حلبی حنفی کی کتاب خلیہ شرح منیہ امام جلیل امام عبدالرمان بن محمد رومی کی مجمع النہر شرح ملتقی البحر امام اجل علامہ برحان الدین حلبی کی غنیہ المستملی شرح منیہ المسلی علامہ محقق امام ابو یوسف بن عمر کی جامع المزمرات شرح قدوری شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ایک ہزار باون ہجری کی اشا علمات شرح مشکوہ شیخ الاسلام ابو بکر بن محمد بن علی حداد یمنی کی جوہرہ نیرہ شرح مختصر القدوری امام جلیل علامہ ابو السعود علی مسکین کی شرح القنز مسکین المختصر قریب المرگ کو پورا کلمہ تلقین کیا جائے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ نیک گمان کرنا چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو گئی کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا ابن ابی دنیا نے کتاب المختف مختفرین میں اور تبرانی و بہکی نے شاب علیمان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام ایک مرنے والے شخص کے پاس آئے اور اس کے اعضاء چیر کر دیکھا لیکن کوئی عمل خیر نہ پایا پھر اس کا دل چیرا تو اس میں بھی کوئی عمل خیر نہ پایا پھر اس کے جبڑوں کو چیرا تو دیکھا کہ اس کی نوک زبان تالو سے لگی ہوئی ہے اور لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کلمے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہونا بہت بڑی خوش قسمتی ہے یہ خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت اور جنت میں داخل ہونے کا اور نجات و مغفرت کا پروانہ ہے تلقین کرنے والا نیک شخص ہو اور اس وقت اس کے پاس نیک لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے نیز اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا اور خوشبو کا ہونا مستحب ہے مثلا لبان یا اگربتیاں سلگانا مرتے وقت معاذ اللہ اگر کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کیونکہ ممکن ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی کی حالت میں زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہو قریب المرک شخص کے پاس سورہ یاسین شریف یا سورہ راد پڑھنے سے اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی اور موت کی سختی میں کمی ہوگی انشاءاللہ تعالی امام احمد ابن ابی دنیا اور دہلمی نے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرنے والے کے سرحانے سورہ یاسین پڑی جاتی ہے اس پر موت آسان ہو جاتی ہے ابن ابی شہبہ ابو داود نسائی اور حاکم سے بھی یہی روایت مروی ہے ابن ابی شہبہ اور مروزی نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مرنے والے کے پاس سورہ راد کا پڑھنا مصطب ہے کیونکہ اس سے مردہ پر آسانی ہوتی ہے ہدایت قریب المرگ کو حالت سکرات میں چمچے سے پانی بھی پلائیں کیونکہ اس وقت شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے اگر آب زمزم شریف میسر ہو تو وہ پلائیں ورنہ جو بھی پانی دستیاب ہو وہ پلائیں بعض جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ جب عورت حالت نزا میں ہوتی ہے تب اس کے شوہر کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے یہ غلط رواج ہے جب تک عورت کے جسم میں روح باقی ہے اگرچہ حالت سکرات میں ہو بلا شبہ اس کی بیوی ہے اور اس وقت شوہر کو قریب نہ آنے دینا ظلم ہے اور اسی وجہ سے رشتہ منقطع سمجھ لینا سخت جہالت ہے بلکہ بیوی کے انتقال کے بعد بھی شوہر کو دیکھنے کی اجازت ہے البتہ ہاتھ لگانا منع ہے جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم ماتا علی شعین با آص اللہ تعالیٰ علیہ جو جس حال پر مرے گا اسے اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھائے گا امام بحقی نے شاب المان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بغیر وضو ہرگز نہ سونا کیونکہ روح کو جس حالت میں قبض کیا جاتا ہے اسی حالت میں رکھا جاتا ہے تبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کی روح کو ملک الموت نے عالم دنیا میں وضو کی حالت میں قبض کی وہ باوضو مرنے والا شخص قیامت میں شہادت کا مرتبہ پائے گا لہٰذا ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے اگر باوضو موت آ جائے گی تو انشاءاللہ نجات اور مغفرت ہو جائے گی